عنوان है جب से हदीस है تب से अहले हदीस है عز نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے ساتھ ساتھ ایک چیز اس جیسی نازل کیا ہے سنن ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چار four thousand six hundred and four سنن ابو داود انی اوتیت الکتاب ومثله معه آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ حدیث بھی نازل ہوئی ہے اللہ کے عرش سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں اللہ عز و جل نے قرآن میں قرآن کے بارے میں ذکر کہا قرآن کو کتاب کہا قرآن کو فرقان کہا قرآن کو لیکن اللہ عز و جل نے حدیث بھی کہا ہے قرآن کو قرآن میں سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو پچیسی میں ہے سب حدیث اب اس حدیث کے بعد کس چیز پر یہ لوگ ایمان لائیں گے سورہ نساء میں بھی اللہ نے دو مقامات پر کہا ہے قرآن کو حدیث سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے قرآن کو حدیث کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ اللہ نے نازل کیا سب سے بہترین حدیث یہ کتاب اللہ عز و جل نے سورہ سور میں سورہ نمبر باون ہے اس کی آیت نمبر چونتیس میں بھی قرآن کو حدیث کہا سورہ نظم سورہ نمبر ترپن ہے ففٹی تھری اس کی آیت نمبر ففٹی نائن میں سورہ نمبر سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 59 میں اللہ نے قرآن کا حدیث کہا سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 ہے قرآن کا اس کی آیت نمبر 81 میں اللہ نے قرآن کو حدیث کہا سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 ہے قرآن کا اس کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے قرآن کو حدیث کہا کبھی ائی حدیث بعد یؤمنون اس آیت پر ونتیسواں پارہ بھی ختم ہوتا ہے یہ سر مرسلہ کی آیت نمبر پچاس جو ہے تو اللہ عز و جل نے قرآن کو حدیث کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ نے حدیث کہا سور تحریم سورہ نمبر 66 ہے قرآن کا 66 اس کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اللہ کے نبی کی بات کو اللہ نے اس آیت میں حدیث کہا مسلمانوں اللہ عز و جل کا قرآن حدیث اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال احوال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ بھی ہمیں ملتے ہیں یہ حدیث تو قرآن اور حدیث کو سن کر عمل کرنے والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں حدیث یعنی سمجھ لیا آپ لوگ کہ قرآن کو اور نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور احوال کو حدیث کہتے ہیں اہل کہتے ہیں لوگوں کو لوگ والے حدیث والے اہل حدیث یعنی حدیث والے لوگ حدیث والے عنوان ہے ہمارا جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے انشاءاللہ دلائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مسلمانوں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو 181 جو میں پڑھا ہوں خطبہ مسلمہ میں 181 ایٹی ون ومن خلقنا یہدون بالحق وبہی اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور حق کے موافق ہی انصاف کرتے ہیں کی تفسیر میں مفسرین نے احادیث کو درج کیا ہے پہلے حدیث صحیح البخاری کی حدیث تین ہزار چھ سو چالیس حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکتالیس صحیح بخاری کی three thousand six forty three thousand six forty one صحیح بخاری کی اور پھر صحیح مسلم حدیث نمبر انیس انیس سو سو بیس اور اکیس one nine two zero one nine two one صحیح مسلم اور پھر حدیث ترمیزی حدیث نمبر two thousand one hundred ninety two دو ہزار ایک سو بانوے اور ٹریپل ٹو نائن دو ہزار دو سو انتیس ترمیزی کے حدیث یہ احادیث مختلف ہے لیکن اس کے اندر سبق ایک ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے ترمیزی حدیث نمبر 2192 اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی ایک گروہ ایسا ہوگا جو جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی وہ گروہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور وہ گروہ قیامت تک رہے گا لا تزال طائفت من امتی ہمیشہ سے رہے گا قیامت تک رہے گا اس حدیث کے بارے میں محدثین کے جو اقوال ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ اہل حدیث کب سے ہے ہمارے بھائی لوگ جو ہے تو مسلمان لیکن شرکیہ عقائد اور کفری عقائد اپنی زندگیوں میں ہیں ان کے پاس بریلوی ہو دیوبندی ہو جماعت اسلامی والے ہو جماعت مسلم رجسٹرڈ جو مسعودی فرقہ ہے وہ ہو اور دیگر جو حنفی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ اہل حدیث جماعت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ ہے اہل حدیث جو انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان میں رجسٹرڈ کرایا گیا حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے زمانے میں ہم اہل حدیثوں کے ایک عالم تھے جی ہاں جب اہل حدیثوں کو مارا جا رہا تھا اور یہی نام مسلمان دیوبندی وغیرہ انگریزوں کو جو ہے پہچان بتائے اور ہمارا نام اس وقت فیمس کر دیا گیا وہابی کہہ کر تو وہابی کی نشانی کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں نماز میں وہ جو ہے بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں وہ آمین زور سے بولتے ہیں اس طریقے کہ بتایا گیا انگریزوں کو کہ یہ وہاد بھی ہے ان لوگوں کو جہاں دیکھو ان کو جو ہے سولی پہ ٹنگا دو اس طریقے سے ہو رہا تھا حسین رحمت اللہ علیہ نے منوایا ہے نام ہمارا اہل حدیث ہم وہابی نہیں ہے ہم وہابی نہیں ہے اے حدیث الحمد ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے اور ہم صفاتی نام ہمارا صفاتی لقب ہمارا اہل حدیث کہتے ہیں ہم ہیں مسلمان حج سورہ نمبر بائیس کی آیت نمبر اٹھہتر میں اللہ نے کہا ہوا المسلمین حج کی آخری آیت اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے دیکھیے صحابہ کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اور دوسرا گروہ مسلمانوں میں نہیں تھا اس وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہی کے نام سے جانے جاتے تھے کیونکہ دوسرا کوئی گروہ نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد گیارہ ہجری میں بارہ ربی الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جانے کے بعد جو ہے جو کچھ بھی فتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اور خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے اور خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جو فتنے ظہور ہوئے تب وہاں پر بولنا پڑا اپنا صفاتی نام لقب اب دیکھیے ہم آپ کے سامنے دلائل رکھتے ہیں کیا اہل حدیث لقب پہلے سے نہیں ہے اہل حدیث نام پہلے سے نہیں ہے یہ انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے کیا تو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور میں اس زمانے کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا میں قریب کی تاریخ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا اگر بہت ہے اور جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے تمام دلائل نہیں رکھ سکتا میں رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے طائفہ منصورہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی زبان سے اس طائفہ منصورہ اللہ کی مدد حاصل جس گروہ کو ہوگی اس گروہ کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہمیشہ رہے گا قیامت تک رہے گا ترمیزی حدیث نمبر 2192 کے مطابق اس حدیث میں طائفہ منصورہ لفظ سے محدثین کیا کہتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ شاء لوگوں بات کام کرتا ہوں میں پہلے اہل حدیث منہج پر چلنے والے محدثین اور صرف صالحین کے اقوال کو بولنے سے پہلے حنفی گھر سے جو ہے اہل حدیث لفظ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی یہ دوسرے نمبر والے شاگرد ہے ابو یوسف جو ہے ابو امام ابو حنیفہ کے شاگرد نمبر ون جو ایک سو تیرہ ہجری میں پیدا ہوئے ایک سو بیسویں ہجری میں انتقال ہوا دوسرے بڑے شاگرد محمد بن حسن شیبانی یہ پیدا ہوئے تھرٹی ٹو ہجری میں اور انتقال ہوا ون ایٹی نائن ہجری میں یہ اپنی کتاب میں لکھتے محمد بن حسن شیبانی کی معتا حنفیوں کے امام ان کی کتاب میں تھری سیونٹی ایٹ پر انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے باب الیمین مع شاہد باپ کا نام اس میں محمد بن حسن شیبانی کہتے ہیں مدینہ میں مدینہ کے اہل حدیثوں میں امام ابن شہاب الزہری سب سے زیادہ علم والے تھے مدینہ کے اہل حدیثوں میں امام ابن شہاب الزہری سب سے زیادہ سب سے بڑے عالم تھے یہ کس نے کہا ان کی زبان سے اہل حدیث لفظ دیکھیے سبحان اللہ ابن شہان الظہری امام مالک کے استاد ہے جو ایک سو چوبیس ہجری میں انتقال کر گئے ایک سو چوبیس ہجری میرے نبی کا قریب والا زمانہ اب یہ تو آپ حنفیوں کے گھرانے سے قول دیکھ لیے محمد بن حسن شیبانی کا لفظ اہل حدیث اب آئیے اہل حدیثوں کے زبان سے لفظ اہل حدیث ون نائنٹی فور ہجری میں انتقال کر جانے والے حف بن گیا رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اصحاب الحدیث کے تعلق سے تو انہوں نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں یہ اصحاب الحدیث کے تعلق سے انہوں نے فرمایا یہ کہاں لکھا ہوا ہے حف بن گیا رحمت اللہ علیہ کا قول اٹھائیے کتاب چار سو پانچ ہجری میں انتقال کر جانے والے امام حاکم جو صاحب مستدرک ہے ان کی کتاب معارفت علوم الحدیث نمبر تین پر یہ قول موجود اب آپ دیکھیے دوسرا قول اہل حدیثوں ون نائنٹی ایٹ ہجری میں انتقال کر جانے والے بن سعید القفان رحمت اللہ علیہ ون نائنٹی ایٹ ہجری میں انتقال ہوا یہ ایک راوی کے بارے میں کہتے ہیں کانا الحدیث ہمارے نزدیک تیمی اہل حدیثوں میں سے ہے راویوں کی بھی بات جب وہاں پر ہوا کرتی تھی کہ یہ ضعیف حدیث بیان کرنے والا موضوع حدیث بیان کرنے والا شخص ہے یا صحیح حدیث بیان کرنے والا صحیح صنعت کے ساتھ اہل حدیثوں میں سے یہ بات وہاں پر ہوا کرتی تھی ون نائنٹی ایٹ ہجری میں سبحان اللہ اب آئیے دو سو چار ہجری میں امام محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ جو پیدا ہوئے ڈیڑھ سو ہجری میں غزہ فلسطین میں انتقال ہوا مصر میں دو سو چار ہجری میں یہ ایک راوی کے تعلق سے کہتے ہیں لا یثبتو یہ ثابت نہیں ہے اہل حدیثوں کے پاس اہل حدیثوں کے پاس اس رانی کی حدیث ضعیف ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے دو سو چار کے بعد اب دیکھیے دو سو چونتیس ہجری دو سو چونتیس ہجری بہت سارے اقوال ہیں میرے پاس لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے دو سو چونتیس ہجری میں انتقال کر جانے والے علی بن اللہ المدینی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں علی بن اللہ المدینی رحمت اللہ علیہ دو سو چونتیس ہجری میں انتقال کر گئے وہ کہتے ہیں ترمزی حديث نمبر 2192 یہ حديث حدیث میں آپ سنا لا تزال طائفة من امتی منصورنا لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة إذ حديث کے بارے میں طائفة منصورہ کے تعلق سے کہتے بن عبد الله المديني قول هم اصحاب الحديث طائفة منصورہ قول ہے اصحاب الحديث هي. الله أكبر اب آئیے دو سو چونتیس کے بعد دو سو اکتالیس ہجری میں انتقال کر جانے والے ٹو فورٹی ون ہجری میں انتقال کر جانے والے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کا قول اسی حدیث کے تعلق سے طائفہ منصورہ کے تعلق سے وہ کہتے ہیں فائف المنصورا اصحاب الحدیث فلا الحدیفی اگر یہ طائفہ منصورہ اصحاب الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول معارفت علوم الحدیث جو کتاب کا نام ہے حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے صفحہ نمبر دو پر ہے یہ احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کا قول جو ایک سو چونسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ جس کی کتاب احمد مشہور ہے جو انتقال کر گئے دو سو اکتالیس ہجری میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں ان کا یہ قول ہے کہ اصحاب الحدیث اگر طائفہ منصور اصحاب الحدیث نہیں ہے تو میں نے جانتا کہ وہ کون ہے اللہ اکبر دو سو اکتالیس ہجری ٹو ففٹی نائن ہجری دو سو انسٹھ ہجری احمد بن سلام الوافسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں ہے جو اہل حدیث سے بغض نہیں رکھتا یعنی قول سے کیا معلوم ہوا اہل حدیثوں سے اہل بدعت بغض کرتے ہیں یہ ان کا قول لکھا ہوا ہے یہ ان کا قول لکھا ہوا ہے معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر چار پر اور سعید بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ ہمارے نزدیک اہل حدیثوں میں سے ہے ان کا وہ قول لکھا ہوا ہے جرح و تعدیل نام کی کتاب ابن ابی حاصل کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو پچیس پر ہم اہل حدیث الحمد للہ دیکھتے ہیں اور میں اس عنوان پر پہلے بیان کر چکا ہوں جس میں شاید ایک حدیث ضعیف روایت کر دیا تھا جب تک میری اتنی تحقیق تھی لیکن آج کی تحقیق میں میں اس حدیث کو یہاں پر بیان نہیں کروں گا جو میں ورنگل میں ایک بیان کیا تھا اہل حدیث نئی جماعت نہیں ہے اس میں میں ایک حدیث ضعیف بیان کر دیا تھا دیکھیے اہل حدیث کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر کچھ ضعیف حدیث بیان کر دیا اس وقت تک اس کی تحقیق کچھ اور تھی لیکن آج یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی صنعت صحیح نہیں ہے وہ رجوع کر لیتا ہے اپنے مسئلے سے یہ اہل حدیث کی شان ہے امتیازی شان الحمد تو لوگوں میں آپ کے سامنے ابھی رکھا ہوں دو سو انساٹھ ڈگری تک ہی لوگوں کے اقوال اب میں ان شاء اللہ عید آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام فرمیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اخبار آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اخبار آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسی طریقے سے الطالبین میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قول ان کا نقل ہے وہ بھی ان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اہل حدیث آج نیا فرقہ نہیں ہے اہل حدیث جماعت ہے اور اہل حدیث جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کیونکہ نبی نے کہا ہمیشہ سے رہے گی قیامت تک رہے گا ایک ایسا گروہ میری امت کا جسے طائفہ منصورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عز وجل سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز جل ہم سب پر اپنی رحمت خاص نازل کرے اور ہم سب میں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا کرے اور جو کوئی بھی علیل کیفیت میں بیمار ہے اللہ ان کو جلد از جلد ایسی شفا عطا کرے کہ بیماری باقی نہ رہے آمین الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى وبعد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد امام بخاری رحمت اللہ علیہ دو سو ایک سو چورانوے ون نائنٹی فور ہجری میں پیدا ہوئے ون نائنٹی فور ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے رحمت اللہ علیہ اور ٹو ففٹی سکس ہجری میں انتقال ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہی طائفہ منصورہ جو حدیث ہے کہ یہ گروہ ہمیشہ سے رہے گا قیامت رہے گا اور اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی اس طائفہ منصورہ کے تعلق سے امام بخاری کا قول ہے طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہاں لکھا ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول کتاب کا نام ہے الاحتجاج صفحہ نمبر 47 پر یہ قول امام بخاری اللہ علیہ نقل ہے لوگوں اب آئیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ جو دو سو دو ہجری میں پیدا ہوئے ٹو سکسٹی ون ہجری میں انتقال ہوا ٹو سکسٹی ون ہجری میں انتقال ہوا امام مسلم جس کی صحیح مسلم ہم پڑھتے ہیں وہ صحیح مسلم کے مقدمے میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں کئی مقامات پر آپ کو لفظ اہل حدیث ملے گا الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں وقت شرح نام مذہب الحدیث و اہلی اور ہم نے حدیث اور اہل حدیثوں کے مذہب کی تشریح کی ہے اللہ اکبر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث اور اہل حدیث کے مذہب کی تشریح ہم نے کیا تشریح یعنی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا اللہ اکبر اور ایک مجروح راویوں کے مطابق ایک نہیں مجروح راوی یعنی جس راوی پر حدیث کی روایت کرنے والے راوی پر جر ہے جھوٹی بات وہ کہہ جاتے ہیں ملک کی جر ہے اگر وہ کذاب ہے تو ایسے راویوں کے تعلق سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں ہم عند اہل الحدیث متحمون اہل حدیثوں کے نزدیک مجروح راوی متحم ہے یعنی جھوٹے ہیں کذاب ہیں اللہ اکبر یہ لفظ امام مسلم کی زبان سے دیکھیے تو اہل حدیث لفظ پر اجماع ہو چکا ہے اجماع یعنی متفق ہے امت کے محدثین الحمد اور اجماع قرآن حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے مسلمانوں اٹھاؤ مستدرک الحاکم حدیث نمبر 398 399 نائنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يجمع اللہ امتی علی الضلالت ابدا اللہ میری امت کو گمراہی پر نہیں جمع کرے گا الحمدللہ یہ حدیث اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس پہنچ رہی ہے اور ضعیف نہیں ہے الحمدللہ حدیث صحیح ہے تو لوگوں اللہ کے فضل اور کرم سے اجماع تیسری چیز جو ہے اسے تسلیم کرنا ہے پہلا قرآن ہمارے لیے دلیل ہے شرعی دلیل دوسری حدیث ہمارے لیے شرعی دلیل ہے تیسرے نمبر پہ اجماع الحمد للہ اس لفظ حدیث پر اجماع ہو چکا کسی نے اس کا اختلاف نہیں کیا الحمد للہ لوگوں حدیث پر عمل کرنے والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں حدیث محدثین کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اہل الرائے اٹھائیے صحیح بخاری حدیث نمبر نائنٹی نائن دیکھیے ابو حریر رضی اللہ عنہ اس حدیث سے اہل حدیث ہے یا نہیں دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر نائنٹی نائن ابو حریر رضی اللہ عنہ عرض عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند کون ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیا ابو ہریرا مجھے گمان تھا کہ تم سے پہلے کوئی اور اس حدیث کے تعلق سے نہیں پوچھے گا کیونکہ میں نے تم میں حدیث کی حرف دیکھ لی ہے اس حدیث کے اوپر بخار رحمۃ اللہ نے باپ مانتے ہیں حرف الحدیث مطلب حدیث حاصل کرنے کی علم حدیث حاصل کرنے کی حرف ابو رضی اللہ عنہ کی تحسین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو الحمدللہ تو وہ حدیثوں کا شوق دیکھیے کس طریقے سے اللہ کے نبی سے حاصل کرنے کا تو اہل حدیث ہو یا آپ لوگوں کی فضیلت ہے الحمدللہ کہ رائے کو آپ لوگ جو ہے مقدم نہیں رکھتے پہلے آپ حدیث کے طرف جاتے جو حدیث میں ہے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے جب حدیث میں وضاحت کے ساتھ کسی مسئلے کا حل نہیں ملا تب ہم اجماع دیکھیں گے یہ آپ لوگ ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ علیہ حدیث لوگ الحمد تو لوگوں اللہ کے فضل و کرم سے اجماع ہو چکا ہے اس بات پر کہ اہل حدیث جماعت پائفہ منصورہ ہے لوگ سات سو چوہتر ہجری سات سو چوہتر بعد میں پہلے پانچ سو اکسٹھ ہجری میں انتقال کر جانے والے فائیو سکسٹی ون ہجری میں انتقال کر جانے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین کے صفحہ نمبر ایٹی اور سفر نمبر ایٹی فائیو پر بھی دیکھ لینا اہل اہل اصل میں حدیث ہے تمام فرقوں کی جب وہ جو ہے وضاحت بیان کی ہے تو اہل حدیثوں کے تعلق سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جو کہ خود اہل حدیث تھے وہ اہل حدیثوں کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ تو یہ جو لوگ ان کو غور سے پاک اور اب یہ بہت کچھ القاف سے دستگیر اور کیا کیا کہے جاتے ہیں ان کی زندگی میں انہوں نے ایسے نام کبھی نہیں سنے تھے ان کا نام عبد القادر تھا جیلانی ان کے وہ علاقے میں پیدا ہوئی تھی اس وجہ سے جیلانی ان کا لقب پڑا تو الحمد للہ پانچ سو اکسٹھ ہجری میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوئے ان کی بھی کتاب میں لفظ لذیذ موجود الحمد للہ اب دیکھیے سات سو چوہتر ہجری سیون سیونٹی فور ہجری میں انتقال کر جانے والے عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جس کی تفسیر ابن کثیر ہم پڑھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں پندرہ پارے میں سورہ نمبر سترہ جو بنی اسرائیل نام کا سورہ ہے سورہ اسرا نام کا جو سورہ ہے سترہواں سورہ اس سترہ نمبر والے سورے کی آیت نمبر seventy one one seven seventeen اور سیونٹی ون نمبر والی آیت ندعو کل اناس بامامہم اور اس دن تمام انسانوں کو ان کے امام ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا بلایا جائے گا تو یہ آیت کے بارے میں جو تفسیر لکھتے ہوئے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الحدیث کی فضیلت ہے اصحاب الحدیث کا شرف ہے کہ انہوں نے اپنا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے لوگوں یاد رکھو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن اسی ہجری میں پیدا ہوئے ڈیڑھ سو ہجری میں انتقال ہوا امام مالک دوسرے امام لوگوں کے مطابق نائنٹی تھری ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور انتقال بھی ہوا مدینہ میں ون سیونٹی نائن ہجری میں لوگوں کے مطابق تیسرے امام امام محمد بن ادریس الشافعی پیدا ہوئے ڈیڑھ سو ہجری میں انتقال ہوا ٹو زیرو فور دو سو چار ہجری میں مصر میں لوگوں کے مطابق چوتھے امام امام احمد بن حمد رحمہ اللہ پیدا ہوئے ون سکسٹی فور ہجری میں اور انتقال ہوا ہے ٹو فورٹی ون ہجری میں اب جو یہ چار بڑے اماموں کے مسلح یا مسلک لوگ بنا رکھے اور فالو کر رہے ہیں چار مسلک چار مذہب برحق ہے اور ایک ایک پر چلنا ہے ایک کو فالو کرنا ہے چاروں برحق ہے لیکن کسی ایک کی تقلید کرو اس طریقے سے جو مقلدین حضرات تقلید میں لگے ہوئے چاروں ائمہ کے عنوان نہیں ہے میرا نے تو ان چاروں ائمہ کے اخوال رکھ دیتا تھا سبحان اللہ تو بتانا کیا چاہتا ہوں یہ چار امام پیدا ہوئے ہیں اسی ہجری کے بعد تو سن اسی ہجری تک کون سے امام کو فالو کرتے تھے اور یہ خود نے کس کو فالو کیے یہ چار امام نے کس کی اجتباع اطاعت کیے اور ان کے تمام زمانے میں ان کے بعد والے زمانے میں کس کو اپنا امام بنائے محدثین اکرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں جو یہ بات مجھ سے کہا جاتا ہے ڈبیٹ میں ہوا تھا کہ یو مدر امام ہند اہل حدیث تو کسی کو اپنا امام نہیں مانتے تم چار مذہب میں سے کسی کے بھی فالوور نہیں ہے کسی کی بھی تکلیف نہیں کرتے تو تم کو کس امام کے ساتھ پکارا جائے گا حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ آ جائیں گے مالکی امام مالک کے ساتھ آ جائیں گے شافعی امام شافعی کے ساتھ آ جائیں گے حنبل امام حنبل امام احمد بن حنبل کے ساتھ آ جائیں گے تم اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہو تم تو کسی امام کو نہیں مانتے امام کی تقلید نہیں کرتے تو تمہاں تمہیں کس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا ہم نے کہا اسی دلیل کو پیش کرتے ہوئے ہم سب کے امام ان چاروں اماموں کے امام بارہ اماموں کے امام کائنات کے جتنے بھی امام ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے آج تک کے جتنے بھی علیہ نے ہمارے امام ہیں ہم سب نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانا ہے جس نے امامت کیا ہے نبیوں کی بھی معراج میں الحمد امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام تو لوگوں خوش ہو جاؤ اہل حدیث ہو کہ ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں گے ہماری موت آنے تک تو انشاءاللہ ہم قیامت میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پکارے جائیں گے اٹھائے جائیں گے بلائے جائیں گے انشاءاللہ لوگو یاد رکھو اہل حدیث نام آج کا نام نہیں ہے انگریزوں کے زمانے میں رجسٹر کیا ہوا نام نہیں ہے میں آپ کے سامنے دلائل رکھ دیا ہوں سات سو چوہتر ہجری تک میں رکھ دیا ہوں آپ کے سامنے الحمد للہ بات امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حرر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی کہہ دیا کہ تم حدیث حاصل کرنے کی جو حرص تمہاری ہے بہت بڑی حرص ہے الحمدللہ ان کی تحسین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہے کہ ہاں قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص رہے گا جو کہے گا لا الہ الا اللہ صرف زبان سے مسلمان مسلمانوں خالصا من قلبه او نفسه دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے اس بات کو جو کہے گا اپنے دل سے اپنے جی سے انشاء اللہ بھی اذن اللہ اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن حاصل ہوگی مسلمانوں یاد رکھ لو جو بندہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لیکن مار رہا ہے پھر سجدے درگاہوں پر قبروں پر رکو کر رہا درگاہوں پر قبروں پر مجاوروں کے سامنے جھک رہا رہا سجدے کر ایسا شخص لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں جانتا وہ صرف صرف اور اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ بولا ہے خالص دل سے نہیں بولا ہے لوگوں اللہ رب العالمین کی شریعت اسلام کے مطابق اپنا ایمان اپنا عمل بنائیے اور نام لہٰذا حدیث نہ رہیے سچے پکے اہل حدیث بن جائیے لوگوں ہمارا نام مسلمان ہے لیکن ہمارا لقب چونکہ آج اتنے سے ہمارے درمیان میں ہے تو ہمارا لقب ہم پہچان کے طور پر اہل حدیث کہتے ہیں جو کہ محدثین اکرام نے کہا کچھ لوگ کہیں گے کہ جماعت المسلمین ہی کہو زیادہ بہتر ہے لیکن وہ لوگ باطل پر ہے وہ فرقہ خوارج کے نہج پر چلنے والا یہ مسعودی فرقہ ہے یہ لوگ حق پر نہیں ہے لوگوں یہ تکفیری لوگ ہیں کفر کے فتوے دیتے ہیں اہل حدیثوں کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں میں خود بریلوی منحص پر چلتا تھا دو ہزار پانچ تک اس کے بعد دیوبندی فرقے سے تعلق ہوا دو ہزار سات تک دیوبندی تھا دو ہزار آٹھ سے تحقیق کرنے کے بعد میں الحمدللہ منحج حدیث میں ہوں میں مسلمان ہوں الحمدللہ اللہ نے میرا نام مسلمان دیا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے ہم کو جو ہے عباد اللہ عز و جل بھی کہا اور اللہ نے ہمیں مومنین بھی کہا تو کئی القاب ایسے ہیں اگر ہم کسی کے سامنے بیٹھے بات کرنے کوئی آئے ہم سے تو انشاءاللہ ہم اخلاق اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے کتابیں رکھ کر کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط فہمی میں دیکھیے سچ میں آپ کا نام مسلمان ہے لیکن لقب آپ کا صحیح ہونا چاہیے وہ اہل حدیث لقب ہے کیونکہ اسے محدثین نے اجماع قرار دیا الحمد اللہ کے فضل و کرم سے اور ان اس کے تمام دلائل صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے صرف اور صرف ہوائی فائرنگ نہیں ہے الحمد تو لوگوں ہم یہ بتائیں گے لوگوں کے درخت درمیان میں جا کر دلائل کے ساتھ اور اس کا حق والا عقیدہ حق والی تعلیمات نبوی جو ہے عام کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم پر اپنی خاص رحمت نازل کرے آمین اللہ عز و جل ہم سب کو تقوی کا لباس پہنائے آمین اللہ عز و جل ہم سب کو تقوی کے کلمات بولنے والا بنائے آمین اللہ عز و جل ہم سب کو موت اس حالت میں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے ہم اللہ سے راضی رہے اللہ عز و جل ہمارے ایمان میں اضافہ کرے اللہم البتنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى اللهم نسألك ایمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا ظلمنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم